سجاد گرفتار ہو گیا میں نے فوجیوں کو خود نعرے لگاتے دیکھا خوشیاں مناتے دیکھا ایک دوسرے کے منہ میں مٹھائیاں دیتے دیکھا تیرہ دن تک اس شخص کو نہ روزہ رکھنے دیا گیا نہ نماز پڑھنے دی گئی صبح لٹکاتے شام تک مارتے شام کو لٹکاتے صبح تک مارتے میں اس جلسے کے توسط سے انڈیا کے ظالم درندوں سے پوچھتا ہو اور کوئی ہے تمہارے اندر سجاد شہید جیسا وہ کون سی ضربے ہیں جو تم نے اسے نہیں ماری وہ کون سی زنجیریں ہیں جسے مار مار کے اس کے جسم پہ تم نے نشان نہیں بنائے مگر قربان جاؤں اس کو ہے استقامت پر تیرہ دن کی مارے کھا کر بھی ایک گولی دشمن کو نہیں پکڑوائی ایک بندوق دشمن کے سپرد نہیں کی اپنے کسی ساتھی کا نام نہیں بتایا گردے میں تکلیف ہو گئی منہ سے خون جاری ہو گیا پیشاب میں سے خون آنے لگا تیرہ دن کے بعد دشمن تھک کے بیٹھ گئے کہا یا تو مار کے پھینک دو یا اسے جیل میں جا کے ڈال دو کچھ نہیں بتاتا اتنا بڑا کمانڈر ہے کہتا ہے میرے پاس ایک گولی بھی پسٹل کی نہیں کوئی عام مجاہد بھی وہاں پکڑا جائے تو چار پانچ دن کی مار کھا کے بیچارہ جب جسم میں سے خون نکلتا ہے خنجر لگتے ہیں کہتا ہے فلاں جگہ میری چار گولیاں پڑی ہیں اٹھا لو لیکن سجاد شہید جس کے پاس سینکڑوں رائفلیں رکھی تھی نہیں پکڑوایا دشمنوں اس قوم میں سجاد شہید موجود ہے جو نہ جھکتے ہیں نہ بکتے ہیں اور نہ تمہارے تشدد کے سامنے اپنی گردنیں جھکاتے